حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس دن میں دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں تو جو شخص چاہے اس کے لیے یہ نماز عید جمعے کے بدلے کفایت کرے گی اور ہم انشاءاللہ جمعہ پڑھیں گے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بقیہ کے دوسرے شاگرد یزید بن عبد ربا سے محمد بن یحییٰ کے واسطے سے حضرت ابو حریرہ کی سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ روایت کی مثل بیان کیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1311